باتیں کرنے والا تمہاری باتوں سے انقلاب نہیں آئے گا آزادی نہیں ملے گی سجاد جیسی بہادری ہوگی سجاد جیسا حیا ہوگا تب ایمان آئے گا تب انقلاب آئے گا وہاں کی ایک مسلمان خاتون اپنا واقعہ خود بتاتی ہے سجاد شہید اس کے گھر میں بیٹھے تھے باہر سے آرمی والے آ گئے اس نے سجاد صاحب کو چھپا دیا آرمی والوں نے پوچھا یہاں کمانڈر آیا ہوا ہے یہاں سالار آلہ آیا ہوا ہے یہاں ایک افغانی سپاہی آیا ہوا ہے اسے نکالو عورت نے کہا یہاں کوئی نہیں آیا انہوں نے اس عورت کے بیٹے کو کھڑا کیا کہا اسے گولی مار دیں گے اگر تو نے نہ بتایا اس نے کہا ایک نہیں دس گولیاں مار دو میں میں نہیں بتا سکتی میں یہی کہتی ہوں کے کوئی نہیں آیا اس کے بیٹے کو گولی مار دی گئی بیٹا گر گیا ماں تڑپ کے گر گئی آرمی والوں کو یقین ہو گیا کہ ماں سکتی ہے چلے گئے بیٹا تڑپ رہا ہے ماں رو رہی ہے سجاد صاحب تڑپ کے نکلے اما مجھے بتا دیتی میں گرفتاری دے دیتا اپنا بیٹا کیوں شہید کرایا کہا سجاد تجھ ایک بیٹے کی بات کرتا ہے اگر دس بھی ہوتے تو تیری خاطر اسی طرح دبا کروا دیتی